السلام علیکم خواتین حضرات C S five zero seven series میں انفارمیشن سسٹمز کا پہلا لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ انفارمیشن معلومات آپ کی میری ہم سب کی ایک ضرورت ہے یہ معلومات اپنے گھر کے بارے میں پڑھائی کے بارے میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات ہمیں چاہیے ہوتے ہیں یہ معلومات کیسے ہم تک پہنچتے ہیں کون ہمیں انہیں پہنچاتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اگر معلومات ہمارے پاس یا انفارمیشن ہمارے پاس ہر قسم کی آ جاتی ہے تو یہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ اس میں صحیح ہے قابل اعتماد ہے ریلائبل ہے اس کی کریڈبلٹی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اور یہ فیصلے معلومات کے بارے میں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے کچھ اور فیصلہ کرنے کے لیے اس کے بارے میں یہ انتہائی ضروری چیزیں اور معلومات کی کس کو ضرورت نہیں ہے ریل گاڑی پکڑنی ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت ریل چلتی ہے جس پہ آپ نے جانا ہے سفر کرنا کون سے پلیٹ فارم سے جاتی اور پھر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں کہ جن کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ ریلوے اسٹیشن ہے کہاں تو ریلوے اسٹیشن پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے جہاز پکڑنا ہے وہی بات گھر کے اندر چیزیں تلاش کرنا ہے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو کمبل کی ضرورت پڑ گئی کسی کو رضائی کی ضرورت پڑ گئی کسی کو ہلدی کی ضرورت پڑ گئی کسی کو مرچ کی ضرورت پڑ گئی یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑتی اب وہ کہاں رکھی ہوئی ہیں یا تو ہم سب سے پوچھے یا کوئی نظام ایسا ہو کہ جس کے ذریعے یہ انفارمیشن ہم تک کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے تک پہنچ جائے یہ تو بات ہم نے کی ایک بہت مختصر سے لیول ایک فرد کے حوالے سے میں نے کی جب ہم کاروبار کو دیکھتے ہیں تو کاروبار کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے بلکہ کیسے ہو رہا ہے ہر چیز کے بارے میں ڈسیشنز لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جتنے مختلف فیسٹس ہیں جتنی مختلف فیلڈز ہیں بزنس کی کاروبار کی اگر ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کس قسم کی انفارمیشن ہونی چاہیے وہ انفارمیشن جو ہے وہ کس کس وقت ہمارے پاس آنی چاہیے مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی چیزیں اسٹاک کر رہے ہیں تو وہ جو اسٹاک ہے ہمارے پاس اس کے لیولس کیا ہیں ہماری سیل جو ہے ان آئٹمس کی جو ہم نے اسٹاک کیے ہوئے ہیں وہ کس رفتار سے ہو رہی ہے کون سے آئٹمس جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے بک رہے ہیں کون سے کم بک رہے ہیں کون سے شیئر کی ڈیمانڈ ہے کون سے کی نہیں ہے مارکیٹ کا کیا حال ہے کمپٹیشن کا کیا حال ہے ان چیزوں کو جو ہم سٹاک کر رہے ہیں ان چیزوں کو خریدنے میں کتنا وقت لگتا ہے تو یہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے یہ ٹریڈنگ کے حوالے سے ایک دکاندار ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں اس کی ضروریات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا کیا آئٹمس اس نے دکان پہ ڈسپلے کیے ہوئے ہیں پھر وہی چیز جو ٹریڈنگ کے حوالے سے میں نے بات کی تو دکاندار جو ہے اس کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جی کون سی ڈبل روٹی کتنی تیزی سے بک رہی ہے کون سی نہیں بک رہی کون سا تیل بک رہا ہے کون سی صابن بک رہی ہے کون سا ریزر بک رہا ہے کون سا بلیڈ بک رہا ہے یہ تمام چیزیں جتنے بھی پروڈکٹ اس نے رکھے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں اس کے پاس علم ہونا چاہیے اب آپ کہیں گے جی یہ بہت آسان چیز ہے آپ جا کے دکان میں نظر دوڑا لیجئے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی کیا لیکن اگر دکان میں دو سو چار سو چھ سو آٹھ سو آئٹمس پڑے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ کہ ایک ایک ایک آئٹم نہیں ہوگا کیوں خریدار جو ہیں وہ سے زیادہ ہونے ہوں گے ہر جگہ پہ لہذا ہمارے پاس کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے جس کو ہم نے اسٹاک کرنا ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی وہ چیزیں جو ہیں وہ بکیں اور آج کل کے زمانے میں تو جہاں پہ کہ آپ امپورٹ بھی کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں دکانوں میں بک رہی ہیں لوگ خرید رہے ہیں اب وہ امپورٹ اگر کل چیز چاہیے اور آج آپ اس کا آرڈر دے رہے ہیں تو وہ کل تو نہیں آ سکتی وہ دو چار چھ دن ہفتوں کی ڈیلے سے آئے گی تو اتنا آپ کو ٹائم مارجن چاہیے اس کے حساب سے آپ کو اسٹاک کرنا پڑے گا اس کے حساب سے آپ کو ساری چیز اپنا کاروبار کر تو یہ چیزیں جو ہیں یا یہ انفارمیشن جو ہے جب تک آپ کے پاس ایک ریگولر انداز میں ایک ریگولر طریقے سے نہیں آئے گی تو پھر کاروبار کے حوالے سے جو ڈسیشنز کرنے ہیں آپ کو وہ ڈسیشنز جو ہیں وہ ذرا مشکل ہو جائیں گے لہذا ایک نظام چاہیے ایک طریقہ کار چاہیے کہ جس کے تحت اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہر وقت رہے تاکہ ہم بر وقت جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلہ کر لیں تو یہ آپ سمجھیے کہ ایک بڑا جنرلائزڈ قسم کا ڈیفینیشن ہم انفارمیشن سسٹمز کے بارے میں آپ کو پیش کریں جہاں تک ایک انڈیویجل کا تعلق ہے آج کی دنیا میں اخبار موجود ہے الیکٹرانک میڈیا چاہے وہ ریڈیو کا ہو چاہے ٹیلی ویژن کا ہو وہ موجود ہے انٹرنیٹ موجود ہے ایک دوسرے سے مل کر کسی چیز کے بارے میں ہمیشہ سے ہم انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں کوئی ہمیں کہتا ہے کہ صاحب یہ چیز جو ہے یہ ایسے ہونی چاہیے کوئی کہتا ہے ہمیں کہ جناب وہ فلاں چیز کے بارے میں میں نے یہ سنا تھا اس میں یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے تو یہ تمام انفارمیشن کے ذرائع ذرائع ہیں جن سے انفارمیشن یا معلومات حاصل ہو اب ان معلومات جو ایک بے پناہ ہو سکتے ہیں ان معلومات کو اکٹھا کر کے سمجھ کے اور پھر ایک فیصلہ کرنا ایک ڈسیشن لینا جو ڈسیشن ہمارے لیے ہمارے کاروبار کے لیے ہمارے گرد جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہو صرف یہ نہیں کہ ہم ایک ڈسیزن لیتے ہیں ایک فیصلہ کرتے ہیں کچھ معلومات کی بیسس پہ اس کا ذاتی طور پہ تو بہت فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے جو اس محلے میں لوگ رہ رہے ہیں جو اس شہر میں لوگ رہ رہے ہیں جو اس ملک میں لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو اس ڈسیشن سے نقصان پہنچے یا پہنچنے کی پاسبلٹی ہو سکے وہ ڈسیشن کیا ایک صحیح ڈسیشن کیوں کہ ہر فرد کی کچھ سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں ہر فرد کی ہر کاروبار کی ہر بزنس کی کچھ کوپریٹ سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں یہ ڈسیشن لے کر کے یا اس کی وجہ سے آپ کی اور میری زندگی کے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے اور اگر بڑھ جائیں گے تو پھر میرے بارے میں یا میرے پروڈکٹ کے بارے میں یا میرے کاروبار کے بارے میں جنہوں نے جو میرا پوٹینشیل کسٹمر ہے جو میرا کسٹمر ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے جو ارد گرد لوگ ہیں جو امپلائیز ہیں جو ورکرز ہیں ان سب کا میرے بارے میں کیا رویہ ہوگا یا ان کی سوچ کیا ہوگی یا وہ چیز خریدنے کے لیے وہ تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جو کہ ڈسیشن ٹیکنگ ہے جو ڈسیشنز مینجمنٹ نے لینے ہیں اور وہ مینجمنٹ تبھی ڈسیشن لے سکتی ہے کہ اس کے پاس تمام معلومات بر وقت انداز میں موجود ہوں تو یہ دو تین چیزیں اس گفتگو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ایک کہ معلومات ہونے چاہیے دوسرا یہ کہ ان معلومات کو بر وقت ملنا چاہیے تیسرا یہ کہ وہ معلومات ریلیونٹ ہوں میں بات کر رہا ہوں آٹا بیچنے کی وہ بات کر رہے ہیں ہوائی جہاز بیچنے کی تو وہ ہوائی جہاز سے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ بھائی مجھے نہیں چاہیے میں تو آٹا بیچتا ہوں کس قسم کی انفارمیشن آ رہی ہے وہ انفارمیشن ہے کیا میرے سے متعلق ہے میرے کاروبار سے متعلق ہے یا نہیں ہے تو یہ تمام باتیں ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں ہمیں ہم کون ہیں ہم وہ ہیں جو کاروبار چلا رہے پھر اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے اور یہ عام ہم دیکھتے ہیں چاہے گھر کا معاملہ ہو چاہے کاروبار کا معاملہ ہو گاڑی ہے کار ایک ڈرائیور صاحب بھی ہیں اب ڈرائیور صاحب کا فرض کیا ہے ڈرائیور صاحب کا فرض یہ ہے کہ اس گاڑی کا تیل پانی ہوا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی دیکھیں اب وہ نہیں دیکھتے وہ اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے ان کو تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ریزلٹ کیا ہوتا ہے ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی بند ہو جاتی ہے چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے کیوں کہ اس کے تیل کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی اس میں جو پانی ڈلنا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی ٹائر پنکچر ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ جو ڈرائیور صاحب ہیں کیا وہ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھتے کیا وہ مشین آپریٹر جو ایک مشین چلا رہا ہے کیا اس کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ اس مشین کو صحیح طریقے سے نہیں چلائے گا تو اس سے کاروبار کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے وہ ڈرائیور جو یہ چیزیں جو اس کے فرائض میں شامل ہے کام اس کو اگر نہیں بتایا جائے گا کہ بھائی اگر تم یہ فرض پورا نہیں کرو گے یہ ڈیوٹی پوری نہیں کرو گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہوگا پاسبلٹیز میں ٹھیک ہے مجھے تو ورکشاپ گاڑی لے جانی ہی پڑے گی لیکن اور اس پہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے جو کہ ایک خام کی نقصان اگر فرض وہ صحیح طریقے سے پورا ہو رہا ہوتا تو یہ خرچہ نہ ہوتا نمبر ایک بات ہو گئی اور نمبر دو بات یہ ہو گئی کہ جناب وہ جو صاحب ہیں جو جن کو ایک منصب پہ مقرر کیا گیا ان صاحب کی عدم اس کے فرائض کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس کو نوکری سے خارج کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی نقصان دہ تو جب نقصان ہر ایک کو ہو رہا ہے تو پھر بھائی ہم ایسے کیوں کریں لیکن ضروری یہ ہے کہ میں as the owner as the manager میں اس شخص کو یہ بتاؤں کہ کیوں ضروری ہے کہ وہ مشین صحیح طریقے سے آپریٹ کرے بوائلر جو چلنا جلنا چاہیے اور ایک خاص ہیٹ پہ چلنا چاہیے خاص ڈگری پہ چلنا چاہیے وہ اگر نہیں چلتا اس کی صفائی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے تمام فیکٹری کی پروڈکشن جو ہے وہ رک جاتی ہے کیونکہ فیکٹری کی پروڈکشن جو ہے یا اس کا ایک بہت بڑا جو پروڈکشن کا سیگمنٹ ہے وہ بیسڈ ہے جو کام بوائلر کر رہا ہے اس کے اوپر تو نقصان کس کا ہوگا اگر نقصان کمپنی کا ہوگا تو اس نقصان کو اٹھانے والے کون ہیں وہ حصے دار بھی ہیں وہ امپلائیز بھی ہیں وہ سب لوگ ہیں تو یہ بات کہ جی انفارمیشن معلومات ڈسیشنز جو ہم لیتے ہیں ان ڈسیشنز کو اس انداز میں اس طریقے سے اس لوئسٹ لیول تک بھی لے کر کے جانا ہے ان کو بتانا ہے کہ جی آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو اور وہ اس ساری کڑی کے اندر اس ساری چین کے اندر کتنا امپورٹنٹ تو یہ چیز کہ جی feedback to all level of what we are doing why they are doing it یہ بھی اس انفارمیشن سسٹمس کے ذریعے سے اب ایک اور طرف چلتے ہیں یہ تو باتیں ہوئی کہ جی امپورٹنس اس کی اور اس میں کتنا کریٹیکل ہو جاتا ہے اور کیسے اکٹھا کیا جا رہا ہے ان کو سفٹ کیسے کرنا چاہیے اب یہ کام جو ہے یہ تمام معلومات تو ہمیشہ سے انسان کو چاہیے تھے آج بھی چاہیے آج سے ہزاروں سال پہلے بھی چاہیے تھے سب کچھ تو سچویشن میں چینج کیا آئی سچویشن میں چینج یہ آ گئی کہ آج کاروبار جو ہے وہ صرف اپنے گاؤں کے اندر نہیں ہوتا گاؤں کاروبار ساری دنیا میں ہوتا ہے اور ساری دنیا سے ہوتا ہے گلوبل ولیج ایک ٹرم بڑی آج کل استعمال ہوتی ہے گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا آپ کے گاؤں میں آ گئی وہ ساری دنیا آپ کے گاؤں میں کیسے آ گئی وہ مختصر کیسے ہو گئی فاصلے کم کیسے ہو گئے یہ تمام چیز جو ہے یہ کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے تھرو ہوا آج میں آرڈر پلیس کرنا چاہتا ہوں کسی ایک چیز کے لیے تو میں ویب سرچ کرتا ہوں اس پروڈکٹ کے مینوفیکچرر کے میں پرائسنگ حاصل کرتا ہوں اور مجھے ٹائم ڈلیوری اسکیڈیول کا پتہ کرنا ہے وہ تمام چیزیں مجھے انفارمیشن مل جاتی ہے میں آرڈر پلیس کرتا ہوں آرڈر کو کنفرم کرتا ہوں اور وہ مال مجھے ڈلیور ہو جاتا ہے میں اپنے جگہ سے ملتا نہیں لیکن وہ چیز میرے پاس آ جاتی اب یہ انفارمیشن جو ٹرانسفر ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں جو میرے پاس آ رہی ہے نالج آ رہی ہے کہ جناب یہ آپ کو چیز جو ہے یہ آپ کو سنگاپور سے مل جائے گی آپ کو انڈونیشیا سے مل جائے گی آپ کو فلاں جگہ سے مل جائے گی سب سے جلدی مل جائے گی اور دو دنوں کے اندر مل جائے گی اور اس کی قیمت کی ہوگی تو یہ چیز جو ہے یہ پہلے نہیں ہوتی تھی آج ہوتی ہے اسی طریقے سے تو جو انفارمیشن اویلیبلٹی انفارمیشن گیدرنگ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب بہت آسان ہو گئی اور اس گلوبل ولیج کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں میں کیا کر رہا ہوں انفارمیشن ایک منٹ میں جو ہے منٹ بھی نہیں لگتا اس بات کو وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے جو مجھے چیزیں درکار ہیں جو میں وہ ایک گلوبل انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ایک اب وجود میں آ چکا ہے کہ جس کے تھرو آپ یہ تمام چیزیں حاصل کرتے کمپنی کہیں بیٹھی ہوئی ہے اس کے اونرز مالک کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کسی ملک میں بیٹھے ہوئے نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی جو ہے وہ افریقہ میں کام کر رہی ہے کمپنی جو ہے وہ ایشیا میں کام کر رہی ہے کسی بھی ملک ایشیا کے اس میں کام کر رہی لیکن اس کے مالک اس کے حصے دار وہ بیٹھے ہوئے نیو یارک میں وہ بیٹھے ہوئے لندن میں ان تک کیسے وہ لوگ کیسے اس کمپنی کو اس جو کچھ کر رہی ہے جو جس میں ان کا حصہ ہے جس میں ان کی ملکیت ہے جس میں ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کو کیسے کنٹرول کر رہے اس کے پرفارمنس کو فائنینشیل اور نان فائنینشیل ان سب کو کیسے وہ مانیٹر کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ان کے پاس کسی طریقے سے جانی ہے اور ریگولر بیسس پہ جانی ہے تاکہ جو ہیڈ آفس ہے جہاں کہیں بھی ہے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان ساری انفارمیشن کو دیکھ کے جو ان کو سپلائی ہو رہی ہیں ان انفارمیشن کا تجزیہ کریں گے اور اس پہ رپورٹس بنائیں گے اور رپورٹس بنا کر کے آگے مینجمنٹ کو دیں گے جس نے ڈسیشنس لینے تو یہ ایک نظام بن گیا سوال یہ ہے کہ جی یہ تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہوگی کیا پہلے نہیں کام ہوتے تھے جی بالکل ہوتے تھے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ میں اب میں شہر کا نام بھی نہیں لوں گا میں کہیں گیا اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اونر تھے ان کے پاس وہ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے یہ بہت سال پہلے کی بات پاکستان کی بات اور ان کو ٹیلی فون اس زمانے میں آج سے پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے یہ ان کو ٹیلی فون آ رہا تھا کسی باہر کے ملک سے کہ جی وہ میں نے جو آرڈر پلیس آپ پہ کیا تھا اس کا مجھے اسٹیٹس بتا دیں اب وہ اسٹیٹس معلوم کرنے وہ کہتے تھے جی ہولڈ کریں آپ اب انٹرنیشنل کال ہے آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے آپ خود ذہن میں کر لیجئے کہ اس وقت انٹرنیشنل کالز کی قیمت کیا ہوتی تھی ملنے کی کتنی مصیبت ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ اب وہ ہولڈ کرا کے آواز دے دے وہ الادین لیجر لے کے آ اب اللہ دین صاحب جو ہے وہ لیجر لے کے آتے تھے اتنی بڑی کتاب اتنی موٹی کتاب بھائی فلانے بائر کا ہمیں اسٹیٹس بتا دو اب وہ صاحب جو تھے جو لیجر لے کے آئے تھے جو رجسٹر لے کے آئے تھے وہ اب رجسٹر میں ان کا اکاؤنٹ ڈھونڈ رہے ہیں جب انہوں نے دو منٹ لگا کر کے جس کے دوران ان کو کئی دفعہ کہا کہ بھائی جلدی کر بھائی جلدی کر ہولڈ کرایا ہو وہ جس وقت تک لیجر پہ پہنچے اور جب لیجر پہ پہنچے تو نے کہا جی آج سے ایک ہفتے پہلے کی تو یہاں پہ ڈیٹیل موجود ہے آج کی آج تک کی ڈیٹیل موجود نہیں ہے ایک ہفتہ پہلے پوزیشن یہ تھی اور انہوں نے فون پہ کہا کہ جی آج سے ایک ہفتہ پہلے کی پوزیشن یہ تھی اب اس سے بہتر ہو گئی شکر ہوا کہ telephone connection disconnect telephone disconnect ہوا اور وہ کال اس وقت ختم ہو گئی اس کے بعد کیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب دیکھیں کتنی مصیبت ہے ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں just hold on for a second اور ایک سیکنڈ کے اندر جواب دے دیتے ہیں ہمارے یہاں آ کے مصیبت پڑ جاتی ہے کیونکہ ہم تو کتابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں چیز یہ ہے کہ جی آج جو میرا بائر جو میرا سپلائر یا میں مجھے فوری انفارمیشن چاہیے آج میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں کمپٹیشن میں ہوں آج کمپٹیشن کا جو لیول ہے بزنس میں کمپٹیشن کا جو لیول ہے اس کے اندر اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کئی روز لے کر کے کئی دن کئی گھنٹے آپ استعمال کریں اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کہ جناب ہماری ایکچولی پوزیشن کیا ہے آپ کو یہ فیصلے بہت جلدی کرنے پڑتے ہیں ٹائم کنسٹرینٹ ہے وہ ٹائم کنسٹرینٹ جو ہے کسی زمانے میں نہیں ہوتا تھا حالات زندگیاں بہت آسان ہوتی تھی ریلیکسڈ ہوتا تھا ایک سارا سلسلہ لیکن آج تو ابھی اور اس وقت یہ ڈفرنس آ چکا ہے انفارمیشن پہلے بھی ہوتی تھی انفارمیشن پہلے بھی ملتی تھی پھر وہ صاحب جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے فیکٹری کے اندر گئے انہوں نے جن لوگوں جو لوگ کام کر رہے تھے ان سے معلومات حاصل کی کہ بھائی کیا کر رہے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں کہ کیسا سلسلہ چل رہا ہے اور جب وہ پورا ہو گیا پھر انہوں نے کہا جی اچھا جی اب وہ مجھے میں ٹیلی فون کال کر کے اس بندے کو بتا دوں جو باہر تھا میرا باہر کہ اس کے آرڈر کا اسٹیٹس کیا اور اس سارے کام کے اندر تین گھنٹے ہمارے گھر کو گئے آج تین گھنٹے نہیں ہیں کسی کے پاس آج وہ کہتے ہیں کہ جی فوری انفارمیشن دیں ورنہ آپ آرگنائز نہیں ہیں ورنہ آپ کے یہاں پہ سسٹمز نہیں ہیں آپ کے پاس طریقہ کار نہیں آج آپ کوریئر سے کوئی چیز بھیجتے ہیں دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ کو کوریئر والے یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ اس پیکٹ اس پارسل کو ٹریک کر سکیں کہ وہ اب کہاں پہنچا ہے یہ انفارمیشن اس لیے بھی کریٹیکل ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت کریٹیکل ہو کیوں کہ آپ کا وہ پیکٹ ایک خاص دن اور ایک خاص وقت سے پہلے جس کو بھیجا ہے اس کو ملنا چاہیے تھا لہذا آپ نہیں چاہتے کہ جی کہیں بھی رستے میں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آئے تو یہ ٹریکنگ جو ہے یہ ایک چیز آپ کے پاس آ گئی یہ فیسلٹی ہمارے آپ کے پاس پہلے نہیں ہوتی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروریات معلومات کے حوالے سے ضروریات ان معلومات کو آرگنائز کرنے کے ان کو حاصل کرنے کی آرگنائزیشن اور پھر ان کو حاصل کر کے ان کا تجزیہ کرنے کی آرگنائزیشن یہ تمام چیز اور پھر فیڈ بیک ان سے جو کچھ بھی تجزیہ کیا گیا اس سے فیڈ بیک بر وقت لوگوں کو ملنا ہر ہفتے اس مشین آپریٹر کو اس بوائلر آپریٹر کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ بھائی تو نے آج یہ کام صحیح وقت پہ نہیں کیا اور اس ہفتے میں اتنی دفعہ نہیں کیا جس سے اس آپ نے کمپنی کو یا کاروبار کو اتنا نقصان پہنچایا آج بھی ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بات وہ جی کوئی بات نہیں نو بجے آنا چاہیے تھا اس کو لیکن اب ساڑھے نو ہو گئے کوئی بات نہیں نہیں آیا تو بھائی اس آدھے گھنٹے میں آپ نے کتنے اور لوگوں کا وقت ضائع کیا جن کو ان صاحب سے تعلق تھا ان سے ان کوئی انفارمیشن لینی تھی ان کے پاس پیسے جمع کرانے تھے یا کچھ اور کرانا تھا وقت کی قیمت ہے اس کا احساس آج کی دنیا میں ہم سب کو ہونا چاہیے وقت بیکار نہیں ہے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ہے اور یہ سینس آف ریسپانسبلٹی آج ہم میں ہوگی تو ہم اپنا تمام زندگی تمام کاروبار جو ہے وہ ایک بہت بہتر آرگنائز طریقے سے کر سکیں چیز کہنے کی یہ ہے کہ معلومات یا انفارمیشن کے حوالے سے ضروریات ضرورت جو ہے انسان کی وہ ہمیشہ رہی لیکن جیسے جیسے وقت چینج ہوتا جائے گیا معلومات میں اضافہ ہوتا گیا اویلیبلٹی آف انفارمیشن بڑھتی گئی تو وہ جو ریسیو کرنے کی اہلیت اس کو بھی چینج کرنا انفارمیشن کو استعمال کرنے کی جیسے جیسے عقل آئی اور بڑھ اس میں علم میں اضافہ ہوتا گیا پھر چینج ہوئی تو چینج جو ہے وہ انفارمیشن کے حوالے سے ہر وقت رہے گی اور ہونا ضروری ہے کوئی بھی سسٹم کسی چیز کا بھی سسٹم اسٹیٹک نہیں ہو سکتا ایک جگہ پہ فریز نہیں ہو سکتا اس سسٹم میں ہر وقت چینج آئے گی کیونکہ ڈسیشنز جو ہیں حالات جو ہیں وہ ڈسیشن جو ہیں وہ حالات پہ ڈپینڈنٹ حالات جو ہیں وہ اسٹیٹک نہیں رہتے وہ ایک جگہ پہ نہیں کھڑے رہتے حالات ہر وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں جب حالات تبدیل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ انفارمیشن چینج ہوگی انفارمیشن چینج ہوگی تو ڈسیشنز بھی چینج ہوں گے تو یہ اگر ایزمپشن ہم کر لیں کہ جی نہیں بس ایسے ہی رہے گا اور ایسے ہی ٹھیک ہے اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہمارے پاس پاس کافی ہے تو یہ ایسے کاروبار نہیں ہوتا آج کی دنیا کے اندر کاروبار کے حوالے سے بات ہوتی ہے سپلائی چین مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے ای کامرس کی بات ہوتی ہے ای بزنس کی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ایک تو advancement in technology in communication اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ جی ہمیں بہت جلد اور بہت صحیح طریقے سے انفارمیشن کی ضرورت ہے اس میں روز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آج اگر آج کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ایک ویئر ہاؤسز بھرے پڑے ہوں ان کے مال سے کم سے کم پیسہ وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اب وہ کم سے کم پیسہ اس اس میں لاک اپ سٹاک کے اندر کیوں لاک اپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس پیسے کا اور بہتر استعمال ہو سکتا ہے اب اس کو اچیو کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا ان کو ایک پورا نظام بنانا ہوگا ایک سسٹم بنانا ہوگا جس سسٹم کو شاید آج کے زمانے میں ہم سپلائی چین مینجمنٹ کا نام دیتے یہ تصور جو ہے یا یہ چیز جو ہے یہ نہیں آج بھی آگ آپ اگر پاکستان کے اندر چلے جائیں اور آپ کسی سے کہیں کہ جناب مجھے یہ فلاں چیز چاہیے میں کہا جی آج مل جائے گی بالکل مل جائے گی بھائی کب ملے گی وہ کہا جی دو ہفتے لگیں گے آپ نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن دو ہفتے کے بعد مل جائے گی نا وہ کہا ہاں جی مل جائے گی اب اس آدمی نے جس کے پاس آپ گئے تھے جس دکاندار کے پاس گئے تھے جس شو روم میں گئے تھے جس کے پاس بھی گئے تھے آپ اس نے آگے کسی کو کہنا ہے کہ بھائی یہ چیز بنا دے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ چیز جس جو آپ کو چاہیے تھی وہ کسی دوسرے شہر سے لانی ہو کسی دوسرے جگہ سے لے کر کے آنی ہو اور اس کو وقت نہیں ملا کہ وہ جا کے اس عرصے کے اندر وہ چیز آپ کے لیے لے کے آئے تاکہ آپ کو اینڈ ٹائم پہ وہ دے سکے تو یوں یہ وقت جو ہے ضائع ہو رہا ہے آپ کے کاروبار کے لوگ آپ کے جس کو بھی وہ جنہوں نے بھی وہ چیز استعمال کرنی تھی وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اب بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب یہ پرزا آئے گا جب یہ مال آئے گا یا جو کچھ بھی تھا یہ جس وقت ہمیں حاصل ہوگا اس وقت ہم اس کا فردر یوز کریں گے اس کو استعمال کریں گے اور جو ہم نے پروڈکشن کرنی ہے یا ہم نے جو کچھ کام کرنا ہے وہ پھر آگے چل سکے گا تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس سارے سلسلے کو اس سارے نظام کو تبدیل کرنا ہمیں پڑے گا کیونکہ ہمیں بر وقت جو ڈیٹ دی جاتی ہے اس ڈیٹ کے حساب سے سپلائز کرنی پڑیں گی ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے کیونکہ آج اکیسویں صدی میں رہتے ہوئے دنیا کے شانہ بشانہ اگر ہم کو چلنا ہے تو یہ تمام معاملات ہم پہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ بزنس سکسس کے حوالے سے ایک بہت ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی timely delivery and action of whatever the order the sale the information whatever you require that has to be made as promised at a particular time people must be in the position at the upon for them not to be available یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنی ہیں کیونکہ اس میں ترقی کا راز ہے اس میں اسی سے ہم آگے چل سکیں گے تو یہ سسٹم یہ نظام جو ہمارے یہاں پہ آج بھی چل رہا ہے جو کسی زمانے میں ریلیونٹ ہوتا تھا آج کے زمانے میں ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ آج ایک گلوبل ولیج کا تصور ہے جہاں پہ minute to minute second to second information at the touch of a button کسی کو بھی دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں اویلیبل ہو جائے بہرحال یہ تمام باتیں جو ہیں یہ تو انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ کی اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ جو ہم نے پڑھائی کرنی ہے اور اس سبجیکٹ کے بارے میں پڑھنا ہے اس میں کیا کچھ شامل کیا جائے گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی جب ہم بات کرتے ہیں کاروبار کی بات کرتے ہیں بزنس کی بات کرتے ہیں اور بزنس اور کاروبار کا سائز یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کی وہ آرگنائزیشن ہے کیا اس آرگنائزیشن نے انفارمیشن یا جو معلومات کس قسم کے اس کو چاہیے اپنے یہاں سے اپنے اندر سے کتنے چاہیے اور ایکسٹرنلی اس کو کس قسم کے معلومات چاہیے اس چیز کا ڈسیشن کرنا ہے وہ آرگنائزیشن ہے کیا آرگنائزیشن ہوتی کیا ہے کیا یہ صرف کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں جی آرگنائزیشن یا اس کے کوئی قاعدے ہیں کوئی اصول ہیں کوئی طریقے ہیں کہ جس کے حساب سے ان اس مجمے کو اس وہ جو لوگ اکٹھے کیے ہم نے ان لوگوں کو کسی ایک خاص طریقے سے ارینج کر کے آرگنائز کر کے ہم ان سے ایک خاص آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے جب ہم ان سے کہتے ہیں تو کیا آرگنائزیشن تب تشکیل میں آتی ہے آرگنائزیشن کی اقسام کیا ہوتی ہیں آرگنائزیشن ہر آرگنائزیشن جو ہے اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اس کی اپنی ایک ویژن ہوتی ہے اس کی ایک مشن ہوتی ہے آبجیکٹو ہوتے ہیں اور پھر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان مشن اس مشن اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے تو یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہیں ہمیں سمجھنا جب ہم انفارمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ تو ایک بہت اتوریٹیرئن قسم کا بندہ بیٹھا ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے ہی ہوگا ایک پارٹیسپیٹو انداز ہو سکتا ہے کہ ہر ایک سے گفتگو کر کے فیصلہ تو کرنا ہے جس نے کرنا ہے لیکن گفتگو ہر ایک سے کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں اب گفتگو کرنے کا وقت ہے آپ کے پاس یا وہ گفتگو کی بجائے آپ معلومات اکٹھا کرتے ہیں آپ انفارمیشن گیدرنگ کا ایک نظام اپنی آرگنائزیشن میں کریٹ کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن جب آپ کے پاس آ جاتی ہے جس میں ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن شامل ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی پارٹیسپیشن شامل ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ اسٹائل اپنا جو ہے وہ وضع کرتے ہیں ڈسیشن میکنگ کا اور مینجمنٹ کا یہ تمام انفارمیشن اس کا فلو کیا ہے یہ انفارمیشن اوپر سے نیچے آنی ہے نیچے سے اوپر جانی ہے ہر ایک کو جانی ہے یا نہیں جانی سو انفارمیشن فلوز اور اس کا انفارمیشن نیٹورک یہ جو ہے یہ بھی آپ کی کورس کا حصہ ہوگا اور آرگنائزیشن سے چونکہ اس کا بے تحاشا تعلق ہے اس کی انفارمیشن یوزج سے تعلق ہے لہذا یہ بھی ہم اس پہ بھی غور کریں گے اب پھر واپس اس بات پہ آئیں گے آج ہم نے جنرلی گفتگو کی کہ انفارمیشن سسٹمس کیا ہوتے ہیں لیکن what are systems what are information systems ان دونوں میں کیا فرق اور پھر یہ چیز کہ جی اس انفارمیشن سسٹمس کو اس ایک جو نظام ہے پہلے تو نظام ہم نے بنایا اس نظام میں معلومات جس طریقے سے ہمارے پاس آنی ہے اس کا نظام واضح ہوگا تو سسٹمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسکلی ڈیٹیل آگے ہم چل کے دیکھیں گے کسی لیکچر کے اندر لیکن فی الوقت اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ system is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving an objective جب تک زندگی میں ایک مقصد نہیں ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے تو آپ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کوئی پلان نہیں بنا سکتے اور اس پلان کے اندر کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ اس پلان کو کامیاب یا ناکامیاب ہونے کے کو ہونے کے حوالے سے اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں یہ چیز بھی آپ کو دیکھنا ہو تو سسٹمز بیسکلی ایک مجموعہ ہے ان تمام ایلیمنٹس کا جو کہ ہم اکٹھے کرتے ہیں ان کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے مقاصد ہیں جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارا آبجیکٹو ہے کاروبار کا وہ اچیو ہو سکے یا ڈسیشن میکنگ کا آبجیکٹو ہے اور ڈسیشن کس قسم کا ڈسیشن ہے کہ جی لوگ بھرتی کرنے یا نہیں کرنے اس کے لیے کچھ اور تقاضے آپ نے فائنینشیل ڈسیشنز لینے اس کے اور تقاضے یہ پروڈکٹ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے اس کے لیے کچھ اور تقاضے اس کے لیے کچھ اور ایلیمنٹس اکٹھے کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈسیشن آپ لے سکیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سسٹمز کے حوالے سے اب انفارمیشن سسٹمز وہ انٹر ریلیٹڈ کمپوننٹس ہیں جو کہ مل کر جن کو پروسیس کر کے ہم انفارمیشن میں سے رپورٹس جن کو ہم کہتے ہیں یا انفارمیشن جو ہے وہ اس میں سے بنتی ہے یہ بنائی ہوتی ہے ڈیٹا بہت قسم کا ہوتا ہے معلومات بہت قسم کے ہوتے ہیں اب اس میں سے کون سے ریلیونٹ ہے کون سا نہیں ریلیونٹ ہے کس کا کیسے استعمال ہونا ہے یہ تمام چیز جو ہے یہ تمام چیز انفارمیشن سسٹمز میں آتی ہے اور پھر وہ جو کچھ بنتا ہے آخر میں جو اس کا پروڈکٹ بنتا ہے وہ پروڈکٹ کس کس کو جانا ہے کس کس کو دیا جانا ہے اور کس کس نے اس انفارمیشن سے مستفیض ہونا ضروری نہیں کہ ہر انفارمیشن ہر شخص کے پاس جائے یا ٹاپ لیول تک جائے سو so, انفارمیشن جو ہم نے اکٹھی کی جو ہم نے اسٹور کی جو جس کو ہم نے ایک رپورٹ کی شکل میں بنایا یا جو یہ انفارمیشن جو ہے اب اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے اور ہر قسم کی انفارمیشن جیسے میں نے پہلے کہا ہر ایک کو نہیں جانی تو یہ چیز کا فیصلہ جو ہے یہ بھی انفارمیشن سسٹمز کا نظام جس وقت ہم واضح کرتے ہیں اس وقت اس نظام کے اندر اس چیز کا بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے سو so, یہ انفارمیشن سسٹمز پہلے تو سسٹمز کیا ہیں اور پھر انفارمیشن سسٹمز کیا ہیں ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا ایک آرگنائزیشن کے لیے ظاہر ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے لیے تقاضے مختلف ہوں گے سسٹم مختلف ہوں گے اور انفارمیشن سسٹم بھی جو ہے وہ مختلف ہوگا انفارمیشن مینجمنٹ یعنی یہی جو بات میں نے ابھی کہی کہ جی یہ تمام انفارمیشن جو ہم نے معلومات جو ہم نے گیدر کیے اکٹھے کیے یہ تمام معلومات کا ریلیشن شپ ڈسیشن میکنگ سے کیا ہے کچھ انفارمیشن ایسی ہے کہ جی جو ایک لیول پہ ختم ہو جانی اس کی بیسس کے اوپر شاید کوئی ڈسیشن نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ انفارمیشن کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے اگر تو اس کی ضرورت ہے یا اگر ہمارے پاس ایک خاص انفارمیشن آ رہی ہے یا گیدر ہم کر رہے ہیں پہلے تو گیدر کرنا بھی چاہیے وہ انفارمیشن اگر ہمیں اس کا استعمال نہیں ہمارے سامنے کوئی بھی تو پھر اس انفارمیشن کو گیدر کرنے کا فائدہ کیا ہمیں وہ انفارمیشن گیدر کرنی چاہیے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے جو ریلیونٹ ہو تو ریلیونٹ کیا ہے اور ارریلیونٹ ریلیونٹ کیا ہے پھر چیز یہ آتی ہے کہ اچھا یہ انفارمیشن اب ہمارے پاس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہے تو یہ کس ٹیئر آف مینجمنٹ کے پاس جانی چاہیے اس پہ عمل درآمد کس کو کرنا ہے اس کے بارے میں کس نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کو کس نے استعمال کرنا ہے یہ ایک طرف فلو کا جاری ہونا ہوا جیسے میں نے شروع میں کہا انٹروڈکشن میں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جی فیڈ بیک بھی لازم ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو ایک خاص لیول تک جانی اس سے آگے نہیں جانی اس سے بہت ساری فیڈ بیک جو ہے وہ واپس ان لوگوں تک پہنچانے کی ہے جو اس انفارمیشن کو جنم دے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایجوکیشن جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت ضروری ہے تو اس انفارمیشن گیدرنگ کا صرف شاید ہو سکتا ہے کہ جی یہ فائدہ ہو اس خاص پرٹیکولر جو میں اگزامپل دے رہا ہوں اس کے اندر کہ جی یہ فائدہ ہو کہ جی اس سے سینس آف ریسپانسبلٹی جو کام کر رہا ہے اس کے سینس آف ریسپانسبلٹی میں اضافہ ہو سو انفارمیشن مینجمنٹ اور ڈسیشن میکنگ ڈسیشن ٹاپ پہ جو ہے شخص جو اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے اس کو سارے دنیا کی انفارمیشن نہیں چاہیے اس کو صرف جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے کیونکہ وہ اس کے پاس وقت ہوگا کہ جی وہ ایک امبار انفارمیشن کا دے دے اور ہمارے یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے عام طور پہ کہ جی سب انفارمیشن ساری انفارمیشن جی مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کو چیف ایگزیکٹو صاحب کو چیئرمین صاحب کو بھجوا دیں کیونکہ ان کی میز میں ایک بہت بڑا امبار لگا ہونا چاہیے انفارمیشن کا ورنہ یہ پتا چلے گا کہ جی ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں بھائی وہ چیف ایگزیکٹو صاحب کے پاس تو یہ وقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ تمام انفارمیشن دیکھ سکیں ان کے پاس تو صرف وہ انفارمیشن جانی چاہیے کہ جس پہ انہوں نے ایکشنز یا ڈسیشنز لینے ہیں یا سوالات کرنے ہیں یا جوابات حاصل کرنے تو تب جا کے اور یہ جو رپورٹنگ ہے اور یہ جو system of sifting the information for decision making purposes اس کی نوعیت کیا ہے کیسے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ڈسیشن میکنگ کیا ہوتی ہے ڈسیشن میکنگ میں بھی بہت سارے طریقہ کار ان طریقہ کار کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے وہ ماڈلس کیا ہیں ڈسیشن میکنگ کے پھر organisational models of decision making کیا ہے آرگنائزیشن اور ٹو آرگنائزیشن بھی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جی ہر آرگنائزیشن ایک ہی طریقے کی نہیں ہوتی اس کی بلڈ اپ اس کا میک اپ اس کا جو سارا آرگنائزیشن ہے وہ ایک جگہ کچھ ہو سکتی ہے چاہے اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہو چاہے اسی بزنس میں کر رہے ہو لیکن ہر جگہ پہ مختلف ہوتی ہے تو organisational models of decision making یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز بن جاتی تو اس پہ بھی ہم اس کورس کے دوران جو ہے اس موضوع پہ بھی غور کریں اس کے بعد ایتھیکل سوشل ایشوز جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کچھ اس لیکچر کی ابتدا میں بات کر چکے کہ رسپانسبلٹی کی بات میں نے بہت ساری کی اکاؤنٹبلٹی کی بات کی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا ہم کسی کو ان ایکشن کے بارے میں جواب دے ہیں یا نہیں ہم نے جواب دینا ہے یا نہیں دینا اینڈ فریڈم اب پریویسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ شاید ہمارے یہاں پہ کوئی زیادہ اس پہ تو جی ٹھیک ہے جی ہے جی لیکن چیز یہ ہے کہ جی یہ پریویسی کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو آپ کے بارے میں جو معلومات ہیں جو انفارمیشن ہے اس میں کچھ تو آپ کے لیے ہیں اور آپ کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ کسی اور کے حوالے نہ ہو جائے اس کو کیسے کیا جائے گا فریڈم آف انفارمیشن فریڈم کا مطلب مکمل ہر بند سے آزاد آزادی نہیں ہوتا فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ کن پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اعتراض کریں آپ اس میں انیشیٹو استعمال کریں آپ وہ انفارمیشن کہاں تک اور کس حد تک اس کو جو ہے اپنی آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے اپنے ماحول کی بہتری کے لیے اپنے گرد و نواح کی بہتری کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو پریویسی اور فریڈم یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ساتھ کے ساتھ چلتی ہیں فریڈم کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسا جی چاہیں جو جی چاہے کیونکہ جی میں میرے پاس فریڈم نہیں فریڈم بھی کسی پیرامیٹر کے اندر پھر اس کے بعد آتی ہے کہ جی quality of information system information تو بہت قسم کی ہوتی ہے معلومات بہت قسم کے ہوتی ہیں لیکن اس کی کوالٹی کس لیول کی ہونی چاہیے جو کہ ہم آگے کسی اور کو دے رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ جس سے ایکسچینج کر رہے ہیں تو یہ تمام ایتھیکل سوشل ایشوز جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہم اس کورس میں دیکھیں گے ان پہ بھی توجہ کریں گے tools and techniques for system analysis and design یہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہم ایک آرگنائزیشن کو اینالائز نہیں کر لیتے اس میں جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس کو سمجھ نہیں لیتے اس کی ضروریات کا کو سمجھ نہیں لیتے اس کے جو آبجیکٹوز ہیں ان کو نہیں سمجھ لیتے اس کی نیڈز کو نہیں سمجھ لیتے اور نیڈز کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس آرگنائزیشن کا ڈائگنوس کریں تو ڈائگنوس کرنا اور اس ڈائگنوس سے پھر سوچ کے اپنا ایکسپیرئنس اپنی عقل اپنی نالج کو بروئے کار لا کر اس آرگنائزیشن کے لیے ایک سسٹم ڈیزائن کرنا جس کو وہ استعمال کر سکے سکسیسفلی استعمال کر سکے یہ چیز جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کی بہت اہمیت ہے یہ ایک عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی وہ فارماسوٹیکل کمپنی ہے تو اس کے ہاں جو سسٹم ہے وہ میرے یہاں بھی سسٹم ہوگا سسٹم ایک جگہ پہ جو چل رہا ہے وہ ایک خاص وجہ سے چل رہا ہے ایک خاص انداز سے چل رہا ہے اس کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے آپ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ حالات یا وہ ڈرائیو جو ہے وہ کسی مختلف نوعیت کی ہو لہٰذا سسٹم کا اسٹرکچر بدلے گا لہذا انفارمیشن کا سسٹم کا اسٹرکچر بدلے گا آرگنائزیشنل اسٹرکچر بدلے گا مختلف ہے تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ذہن رکھنی اب ان کو کرنے کے لیے یہ سسٹم انالیس اور ڈیزائن کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہیں فلو چارٹنگ ہے ڈاکیومینٹیشن آف ڈسیشن کے حوالے سے اسٹرکچرڈ انالیس ہے اسٹرکچر ڈیزائن ہے پھر اس میں آگے چلتے ہیں تو سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ایک چیز ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ جی یہ کیا چیز ہے structured framework use to develop information systems اس کے اوپر غور کریں گے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں کسی بھی اس ڈیزائنر کے لیے کسی بھی اس اینالسٹ کے لیے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے انفارمیشن سسٹمس بنانا چاہتا ہے decision support systems the system that attempts to automate several task in decision making process یہ کیا ہوتے ہیں یہ کیسے ورک کرتے ہیں ان کے بارے میں ڈسیشن سپورٹ سسٹم اسی طریقے سے اور مختلف قسم کے سسٹمس ہیں ایکسپرٹ سسٹمز ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں ان کی افادیت کیا ہے کیسے بنائے جاتے ہیں کیسے ورک کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کو کے حوالے سے وہ کیسے مدد دے اور پھر یہ بھی ضروری ہے جیسے کہ شروع میں کہا گیا کہ انفارمیشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے سسٹمز کے اندر کیا کیا کنٹرولز ہیں اس جی انفارمیشن غلط ہاتھ میں نہ جائے غلط لوگوں کے پاس نہ جائے وہ انفارمیشن کیسے چیک ہو کر سسٹم کے تھرو آپ تک پہنچے گی اور پھر آپ اس کو پروسیس کر کے اس کو جو ہے انالائز کر کے آپ آگے کسی تک پہنچاؤ گے تاکہ وہ ڈسیشن کر سکے ان سسٹمز کو انفارمیشن سسٹمز کو آڈٹ کیسے کیا جائے گا کہ یہ واقعی ریلائبل انفارمیشن پروڈیوس بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ جو بھی کمپیوٹر کے اندر پروسیس ہو رہا ہے وہ پروسیس کیسے چل رہا تو یہ تمام باتیں بھی ہم دیکھیں گے میں آخر میں ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام گفتگو یا یہ لیکچرز جو ہیں یہ صرف اس حوالے سے نہیں کہ آج ہم ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں ہمارا بسا ہے اگر آپ کمپیوٹرائزڈ نہیں بھی ہیں آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو انفارمیشن اپنے کاروبار کے بارے میں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بارے میں معلومات چاہیے اور یہ معلومات ہمیں اکٹھا کرنی ہے ان معلومات کو اینالائز کرنا ہے کیونکہ ہم نے بزنس کے اندر ڈسیشنز کرنی اور ڈسیشنز تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس صحیح معلومات ہو ورنہ اگر ہم ڈسیشنز بغیر معلومات حاصل کیے ہوئے بغیر انفارمیشن حاصل کیے ہوئے بغیر ایک اس انفارمیشن اور ان معلومات کو اینالائز کر کے اس سے کوئی ریزلٹس نکال کر کے ہم اگر ڈسیشنز لیتے ہیں تو ان کے غلط ہونے کے اور اس سے نقصان پہنچنے کا زیادہ امکان موجود ہے بنسبت اس کے کہ آپ اینالائزڈ انفارمیشن اور analyse data coming through the information system whether manual اور کمپیوٹرائز اس کے تھرو جو کچھ آ رہا ہے اس کی بیسس پہ آپ ڈسیشن کریں ڈسیشنس کے بغیر کچھ نہیں چل ہوتا ڈسیشنس لینے پڑتے ہیں ڈسیشنس غلط بھی ہوتے ہیں بہت دفعہ غلط ہو جاتے ہیں ہر دفعہ صحیح نہیں ہو سکتے ہوتے اور نہ ہونے کی ان کی امید رکھنی چاہیے غلطی جیسے ہم کہتے ہیں ہم سب کہتے ہیں کہ ہر انسان سے ہوتی ہے تو غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے لیکن اس امکان کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ سسٹم انفارمیشن سسٹم کی گیدرنگ اس میں گیدرنگ اس کی کلیکشن اس کا انالیس اور پھر اس کی بیسس کے اوپر کسی نتیجے پہ پہنچنا یہ سب اس کا حصہ ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر ہم کم از کم کاروبار میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا غلط ہو جاتا یوں یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کمپیوٹرائزڈ ہیں تب بھی آپ کو انفارمیشن سسٹم چاہیے آپ کمپیوٹرائز نہیں ہیں آپ کو انفارمیشن سسٹم پھر بھی چاہیے تو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے جو ہماری گفتگو آئندہ کے لیکچر میں ہوگی وہ آپ کے لیے اہم ہوگی آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں خدا